اور انہوں نے کہا کہ مثلا جو صدقہ ہم لوگ جو کرتے ہیں اگر کسی بھی طرف سے ہمیں کسی کو صدقہ دینا ہو اور وہ شخص اسے موجود نہ ہو تو ہم کیا کسی کی طرف سے اس کی طرف سے یعنی کہ کسی غریب کو اس کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں یا نہیں یا پھر وہی شخص دے گا جس کو دینا ہے جدا اللہ ہے مکی صاحب ہاں جی اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کی طرف سے کوئی بھی دے گا جیسا بیٹی کی طرف بیٹے کی طرف سے والدین دے دیتے ہیں بھائی کی طرف سے بھائی یا بہن تو اس کی طرف سے وہ صدقہ ادا ہو جائے گا ہاں اگر فرض ہے تو وہ اپنی دولت سے ہی دے گا کوئی اس کی طرف سے ادا کرے گا تو نہیں ہوگا نقلی صدقہ ہے وہ کسی کی طرف سے بھی آپ دیں گے اس کو سواب پہنچ جائے گا یا کسی مصیبت کے ٹالنے کے لیے دیتے ہیں تو انشاءاللہ شاء ٹال جائے گی جی مناہل انڈر اسکور پی کے ہو گیا بن محمد بھائی ہیں وہ تشریف لائیں بن محمد جی معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ مفتی صاحب مفتی صاحب ان کا مسئلہ یہ تھا کہ مثلاً اگر جن کو صدقہ دینا ہے جن کی طرف سے اگر وہ کسی دوسرے ملک میں ہیں اور مثلاً یہ کسی دوسرے ملک میں ہے تو مثلاً کیا کسی اب جیسے ان کے گھر والے مثلاً پاکستان میں ہیں اور وہ خود پاکستان سے باہر ہیں اور ان کو اپنی طرف سے صدقہ خیرات کرنا ہے تو یہ کیا اپنے ہی ملک میں وہ صدقہ خیرات کریں گے یا پھر ان کے گھر والے ان کی طرف سے اپنے ملک میں ان کی طرف سے سفر خراب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر مفتی صاحب جی سہیل بھائی جہاں بھی کریں گے وہاں اس کا سواب پہنچ جائے گا یہ کوئی سواب کو پہنچنے والا مسئلہ کوئی ڈاک کا نہیں ہے کہ آگ وہاں تک جاتی ہے یا نہیں جاتی اللہ کے حضور پیش کرنا ہے وہ جہاں بھی کریں گے اس کو اس کا سواب پہنچ جائے گا جس نیت سے کریں گے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی